کی تلاوت شدہ آیات میں اللہ تعالی نے اہل جنت کی نعمتوں کو مختصر انداز میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میدان قیامت کو یوم الدین فرمایا ہے یوم الدین کا معنی یہ قیامت کا دن بدلے کا اور جزا کا دن ہے ایمان والوں کو نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دن جنت کا فیصلہ عطا فرمائیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ان کے لیے اس دن جہنم کا فیصلہ ہوگا اس بدلے کو اس جزا جزا کو عربی زبان میں دین کہا جاتا اسی مناسبت سے اس قیامت کے دن کو یوم الدین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدلے والے دن کے مالک ہیں اس دن اسی کی چلے گی اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلے گی پہلی آیت جو اہل جنت کے بارے میں ذکر فرمائی ان اصحاب الجنہ بے شک جنت والے لوگ الوم آج کے دن فی شغل وہ بڑے مشغلے میں ہوں گے شغل میں ہوں گے فاکیون مزے کر رہے ہیں آج کے دن اہل جنت اپنے مشغلوں میں بڑے لطف اٹھا رہے ہوں گے بڑے مزے اڑا رہے ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کا جو مزہ ہے اس آیت میں ذکر فرمایا یہ مزہ کتنا زیادہ ہوگا اس کا کیا معیار ہوگا اس کا کیا پیمانہ ہوگا اس کا کچھ تصور ہم صحیح مسلم کی اس روایت سے کر سکتے ہیں جس کو صاحب مشکات نے ذکر فرمایا اور بڑی ہی عجیب و غریب اور بڑی نصیحت والی ہے حدیث سمجھنے والے انسان کے لیے اور عقل مند انسان کے لیے یہ ایک روایت ہی اپنی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے کافی اپنے بارے میں سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے یہ ایک روایت بھی کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میدان قیامت ہوگا اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان لوگوں میں سے ایک بندے کو جس کے بارے میں حدیث شریف نے فرمایا اہل دنیا ساری دنیا کے انسانوں میں جو سب سے زیادہ خوش عیش انسان ہوگا اس کو میدان قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے وہ شخص کون ہوگا مجھے بھی علم نہیں اور آپ حضرات کو بھی علم نہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ مزے کی زندگی دنیا میں گزارنے والا کون ہے یہاں جو ہمیں نظر آتے ہیں بڑے سے بڑے بادشاہ وہ کروڑوں اور لاکھوں نعمتوں کے باوجود کسی نہ کسی دکھ میں کسی نہ کسی خدشے میں کسی نہ کسی دھڑکے میں وہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون ایسا بندہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مزے کی زندگی گزاری فرمایا اللہ تعالیٰ اس کافر کو میدان قیامت میں لائیں گے سب سے خوشی والی زندگی گزارنا حضرت جبریل امین کو فرمائیں گے فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کو ابھی اس کا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ دکھا کر لاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو اس کے جہنم کے ٹھکانے میں لے جائیں گے وہاں ایک غوطہ اس جہنم کی آگ میں اس کو دیں گے ایک غوطہ جو لمحوں میں ختم ہو جائے جس سے وہ جہنم کی اس گرمی کا آگ کا ایک سانس لے گا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا میرے بندے بتلا تو نے دنیا میں کتنا عیش دیکھا وہ جواب دے گا اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی مزہ نہیں دیکھا کوئی عیش نہیں ایک جہنم کا سانس ساری زندگی کے مزوں کو بھلا دے گا آج دنیا فانی میں آدمی تھوڑے سے نفس کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے راستے پر چل تھوڑے سے اپنے نفس کی پیٹ کی لذت شہوت کی لذت حرام کی لذت کو پورا کرنے کے لیے اپنے مولا اپنے اللہ کو ناراض کر اس کا نتیجہ دیکھا جس بندے نے ساری زندگی لطف کی زندگی گزاری کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی لیکن اللہ کا نافرمان جہنم کا ایک سانس سب کچھ بلا دے گا اس کو سب کچھ اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے ساری لذتوں پہ پانی پھر جائے پھر ایک یہ تو اس کے ایک سانس کا حال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں میں سے اہل ایمان میں سے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اس شخص کو لائیں گے سب کے سامنے جس نے سب سے زیادہ تنگی والی زندگی گزاری ہو اور میرے بھائیوں یہ تنگی والے بھی ہم میں سے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی تنگیاں ہیں وہاں ہزاروں اور لاکھوں بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہم شکر کریں یا نہ کریں لیکن ہمیں ہمارے سامنے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان مومن کون ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنی کس نے کتنی تنگی میں زندگی گزاری اللہ کے لیے کہاں دشمن کی قید میں ہوگا ساری زندگی وہاں سورج نہ دیکھا کھانا نہ دیکھا وہاں تکلیفیں مارے کھاتا رہا اللہ کے لیے کون ایسا ہوگا ہمیں بھی معلوم نہیں کون ہے اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ تاکہ جنت کی خوشگوار فضا میں ایک سانس لے سبحان اللہ فرشتے اس کو لے کر جائیں گے جنت میں ایک سانس لے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے بتلا دنیا میں کوئی تکلیف اور تنگی دیکھی وہ کہہ گیا ہے میرے اللہ میں نے دنیا میں کوئی تنگی نہیں دیکھی سبحان اللہ کوئی تنگی نہیں دیکھی بھائیوں یہاں کی مشقتیں جو ایمان اور تقوا کی بدولت آ رہی ہیں نا یہ جو تھوڑی بہت تنگی یہ ساری ایک سانس اس کو بلا دے گا جنت کا اور بھائیو وہاں ایک سانس نہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائیں گے یہ جو موت ہم پر تاری ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایک جسم دے دیں گے موت کو مینڈے کی شکل میں دمبے کی شکل پھر سب کے سامنے لا کر ذبا کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا آج موت پر بھی موت آگے آج کے بعد موت نہیں دو شخص جہنم میں رہے گا ہمیشہ زندہ رہے گا وہ جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی مرے گا نہیں یہ ایک ایسا اعلان ایسا اعلان ہوگا اگر موت اس وقت زندہ ہوتی اہل جہنم گھبراہٹ کی وجہ سے مر جاتے اور اہل جنت خوشی کی وجہ سے اس اعلان کو سن کر موت خوشی کی وجہ سے فوت ہو جاتے یہ ایک ایسا اعلان ہوگا اس کے بعد موت نہیں تو یہ ہے ساری دنیا کی زندگی کی حقیقت ان مزوں کی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی اور جو اللہ کے لیے مشقت آ رہی دیکھیے ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی رات کا وقت ہے بہت سارے حضرات تھکے ہوئے بھی سارا دن کام کاج یا جاب کی وجہ سے تھکے ہوئے اور اندھیری راتیں دیہاتوں میں اندھیری راتیں بجلی نہیں ٹھوکریں ہیں تھکاوٹ بھی لیکن آتے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے خوشخبری سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو جو تاریخ راتوں میں آ کر مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی اور روشنی کی خوشخبری سنا دی یہ وہاں دھیرے میں نہیں ہوں گے وہاں ان کے لیے روشنی روشنی ہوگی ان کے لیے نور ہی نور ہوگی بھائیو یہ ہے اليوم جنت والے لوگ آج کے دن فی شغل فاکیون بڑے اپنے مشغلوں میں بڑے مزے لوٹ رہے ہوں گے سانس کا حال یہ ہے وہاں کے کھانوں کا وہاں کے مشروبات کا وہاں کے محلات کا وہاں کے قیام کا وہاں کی سیر کا اور سیاحت کا کیا لطف ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عادت العباد الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں مالا عین آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ولا ادن سمیت آج تک کسی کام نے ان کا تذکرہ نہیں سنا ولا خطرہ علا قلب بشر اور آج تک کسی انسان کے دل پر ان کے حسن کا کوئی تصور بھی نہیں گزرا آج ساری دنیا کے انجینئر نقشہ نویس آرکیٹیکٹ سوچیں خوبصورت سے خوبصورت باغات پارکوں کا محلات کا نقشہ اللہ نے جو آخرت میں تیار کر رکھا ہے ان سب کی سوچ سے کہیں زیادہ حسین ہے فرمایا کسی کے انسان کے دل پر تصور بھی نہیں گزرا ان کا یہ تیار کیا آج کے دن اہل جنت بڑے مزے میں بڑے مزے لوٹ رہے ہوں گے اپنے مشغلوں میں ہوں گے و وز ہوم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال میں ہوں گے سائے دو قسم محلات کے سائے ماحول کا سایہ اور درختوں کا سایہ یہ سارے سائے اس میں مراد اور میں نے عرض کیا یہ سایہ بھی صرف تعبیر کے لیے ورنہ جنت میں دھوپ نہیں ہوگی دھوپ ہوگی تو سایہ ہوگا اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جنت کا موسم جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے جو طلوع کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے جو ایک نورانی اجالا اور روشنی کا وقت ہوتا ہے جنت کا موسم ہمیشہ کے لیے یہ ہوگا جنت میں دھوپ نہیں جنت میں سورج کا آنا جانا نہیں زوال نہیں غروب نہیں طلوع نہیں یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں ہمیشہ کے لیے یہ موسم ہوگا پھر سایہ صرف سمجھانے کے لیے کہ ہر وقت وہ ایک ہی سایہ ہوگا جیسے بادل چھائے ہوں تو ایک سایہ ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار سایہ ہوتا ہے اس قسم کا سایہ ہوگا اور کیسے باغات ہوں گے باغات بھی اتنے گھنے ہوں گے جس کو سورہ رحمان میں ذکر فرمایا مدہامتان مدہامہ یہ ادہیمام سے مشتق ہے عربی زبان مانا یہ اتنے سبز ہوں گے اتنے سبز ہوں گے اور اتنے گھنے ہوں گے کہ نہایت سبز اور گھنا باغ دور سے سیاہ محسوس ہوتا ہے اس طرح وہ تاریخ لنگے گے ایسے باغات ہوں گے ان کے سائے محلات بھی عالی شان ہم ہم و ازواج یہ اور ان کی بیویاں ان بیویوں میں دنیا کی نیک خواتین بھی شامل جیسے رات کے بیان میں آپ سماعت فرما رہے اللہ تعالیٰ دنیا کی نیک بیوی کو جنت کی حوروں کا سردار بنا دیں گے قیامت کے دن اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی میں صحیح بخاری کی روایت کا ایک حصہ تو پہلے بھی آپ کو سنا آج پوری حدیث سنا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں خورے اور بیویاں بنائی ان کی کیفیت یہ ہوگی اگر آسمان سے اس دنیا میں اگر وہ جھانک لیں ساری دنیا ان کے اس جھانکنے سے روشنی سے اور خوشبو سے بھر جائے ہے آج کسی کے پاس ایسا پرفیوم اور ایسی خوشبو کہ وہ مسجد میں ایک کونے میں کرے اور ساری مسجد مشک سے بھر جائے خوشبو نہیں آج ایسی نہیں ہو سکتا کمرے کے اندر آ جائے انتہائی قیمتی خوشبو پوری فضا اور ساری دنیا کی فضا صرف ان کے جھانکنے سے بخاری شریف کی روایت جھانکنے سے خوشبو سے اور ساری فضا روشنی سے بھر جائے ولا والا نصیفا الحا خیر دنیا و ہا سبحان اللہ والا نصیف نصیف کا لفظ آپ بھی سمجھیں گے نصیف نصف سے نکلا ہے نصف ایک تو چادر ہوتی جو خاتون بڑی چادر اوڑھتی ایک ہوتی گھر میں کام کاج کے وقت گھر میں چلت پھر میں ہلکی پھلکی اوڑھنی ہم پنجابی میں چنی کہتے ہیں بچوں کو بھی دے دیتے ہیں ہلکا پھلکا کپڑا سر پہ رکھ لیتی فرمائی جو ہلکا پھلکا کپڑا ہوگا سر پر ساری دنیا و مافیا سے زیادہ قیمتی ہوگا ساری دنیا کی کرنسی اس وقت خزانے معدنیات پراپرٹی جہاز سونا چاندی جواہرات سب کی قیمت کوئی دنیا کا انسان نہیں لگا سکتا لیکن جتنی دنیا کی قیمت ہے ان سب سے زیادہ صرف اس کی اوڑھنے کی قیمت ہوگی اس کے لباس کا کیا حال ہوگا اس کی پوشاک کی قیمت کیا ہوگی اور جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس جنتی کے پوشاک کی کیا قیمت ہوگی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ جو قرآن ذکر فرما رہا ہے یہ صرف نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں یہ حق الیقین یقین ہے ایسا ہو کر رہنے والا ہے ایسا ہی ہونے والا ہے لیکن ابھی ہم ہماری آنکھ اس دنیا میں کھلی آخرت کی طرف نہیں کھلی جب کھلے گی اس وقت سارے حقائق سامنے آ جائیں اس لیے ایمان بالغیب ایمان بالغیب یؤمنون بالغیب بس بن دیکھے ان پر ایمان لانے والے کہ ایسا ہونے والا ہم و ازواجہم یہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں سائوں میں ہوں گے علی الارائک ارائک اریکا کی جمع ہے اریکا کہتے ہیں گاؤ تکیے کو تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں سوفے بھی شامل ہیں وہاں بھی آدمی ٹیک لگا کر بیٹھتا آرام سے بڑے مزے سے سوفوں پر گاؤ تکیوں پر قالینوں پر ٹیک لگا کر مزے سے ٹیک لگانے والا آدمی کون ہوتا ہے جی جو بڑا بے فکر ہو اس کا مہمانی اس کی ہو رہی ہو وہ ہوتا ہے ٹیک لگ پریشان آدمی ٹیک لگا کے نا اس کو تو اپنی پریشانیاں لے کر وہ تو ہر گھومتا پھرتا رہتا مزے کی کیفیت قرآن نے ذکر ایک دوسری جگہ فرمایا اللہ سرور متقابلین تکیوں پر ہوں گے تخت ہوں گے سونے کے جواہرات سے جڑے ہوئے یاقوت کے اور زبرجد کے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے اس طرح یہ تو اہل جنت جب آپس میں ملیں گے یہ کیفیت ہوگی قرآن نے مختلف جگہوں کو بیان فرمایا متکئون تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے لہم ان کے لیے جنت میں پھل ہوں گے میوہ جات اور پھل ہر قسم کے پھل یہاں میں ایک بات واضح کر دوں حضرت سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ رئیس المفسرین فرماتے ہیں جب بھی جنت میں کسی پھل کا ذکر آتا ہے تو جو دنیا کا پھل جیسے انار کا ذکر آیا کھجور کا ذکر آیا سیب کا ذکر آیا انگوروں کا ذکر آیا یہ دنیا کے پھل کے صرف نام میں مشابے ہیں لذت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ نے جو ان پھلوں کے اندر لذت رکھی بھائیو ابھی آپ نے حدیث سماعت فرمائی وہاں کے سانس میں اتنی خوشگواری ہے ان باغات کے کہ ساری زندگی کی اس بندے کی تکلیفیں بھی ختم ذہن سے نکل جائیں گی جس نے سب سے زیادہ تنگی والی زندگی بسر کی ہوگی وہاں کے میوہ جات میں اور مشروبات میں کیا لذت ہوگی ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا لطف اور کیا مزہ رکھا ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے امام اللہ سمر کندی رحمۃ اللہ علیہ نے تمبیر الغافلین میں اس روایت کو نقل فرمایا جب جنتی آدمی اپنی جنت میں دروازے سے داخل ہوگا اس کے محلات اور درختوں پر اور درخت بھی کیسے بعض درخت بعض جنتوں کے درخت اور اس کی ٹہنیاں سب سونے کی بعض جنتوں کے درخت اور اس کی ٹہنیاں اور سب کرا کر یہ سارا فرنی چاندی کا ہوگا اور چاندی بھی دنیا کی چاندی جیسی میلی نہیں بلکہ دہر میں ذکر فرمایا کہ وہ چاندی بھی ایسی ہوگی شیشے کی طرح چمکدار ہوگی جس طرح شیشے میں آر پار نظر آتا ہے جنت کی چاندی میں بھی آر پار نظر آئے گا چاندی صرف رنگت میں ہوگی لیکن نفاست میں وہ کہیں زیادہ بیش قیمت اور بیش بہا وہ چاندی ہوگی یہ ساری چیزیں اس کی ہوں گی اور فرمایا کہ اس حالت میں جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اونٹ جتنے بڑے بڑے پرندے بیٹھے ہوں وہ اڑ کر آئیں گے اس سے گفتگو کریں گے یا ولی اللہ کل نہیں ایک پرندہ کہہ رہا ہے یا ولی اللہ کل نہیں اے اللہ کے دوست مجھ سے کھاؤ مجھے کھاؤ یا ولی اللہ کلنی دوسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ یا ولی اللہ کلنی مجھے کھاؤ یہاں بچے بھی چونکہ بیٹھے نا تو میں اس لیے ان کے ذہن کے حوالے سے بھی سوال کا جواب رکھوں یہ سمجھیں گے یہاں کوئی اونٹ جیسا پرندہ آ جائے تو ڈر کے بھاگ جائیں وہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ نے ڈر خوف سارا ختم ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا جنت کی اپنا قد کھاٹ اپنی صحت اور جوانی ایسی ہوگی یہ ساری چیزیں وہاں خوف کی نہیں ہوں گی بلکہ پرکشش ہوں گی کہ جب گفتگو کرے ایک پرندہ آ کر کہے گا یا ولی اللہ کلنی اے اللہ کے دوست آپ مجھ سے کھاؤ میرے ایک طرف بھنا ہوا گوشت ایک طرف سوکھا گوشت آج دیکھو بروسٹ کھاتے ہیں اور روش کھاتے ہیں اور کتنے مزے سے یہ ہماری لذت کی ڈشوں میں شمار ہوتا ہے وہاں اللہ نے جنتی پرندوں کے اوپر ہی ساری چیزیں پکانے کی ضرورت نہیں وہ بتلا رہا ہے میں نے چشمہ سلسبیل سے پانی پیا جو عرش کے نیچے کا چشمہ ہے فلاں فلاں جگہ کا میں نے گھاس کھایا میرا گوشت کھاؤ کیسا لذت والا یہ اللہ کا ولی جنتی آدمی اس کے ایک طرف سے بھنا ہوا گوشت دوسری طرف سوکھا گوشت کھائے گا اور کتنا کھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم یہاں دنیا کے کھانوں کی طرح پرہیز نہیں ہوگا کھاتا سال ہر سال کھائے گا پھر اس کے بعد وہ پرندہ اسی حالت میں صحیح سالم ہو کر پھر اڑ جائے یہ اس کے جنت کے کھانے کی کیفیت ہے لہم ان کے لیے بڑے میوہ جات اور پھل ہوں گے یہ صرف نام میں مشابے ہیں لذت میں کہیں زیادہ ہوں گے لذت میں کہیں زیادہ بعض روایات میں آتا ہے جنتی جب جس مشروب کو پیے گا اس کے ہر ہر گھونٹ میں الگ لذت ہوگی ہر ہر گھونٹ میں الگ لذت ہوگی میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں ہمارے سامنے یہ پرندے ہوتے ہیں ایک ایک پرندے میں دو دو کلر ہوتے ہیں تین تین اتنے خوش نما محسوس ہوتے ہیں آدمی چاہتا کہ نظروں سے دور ہوں دیکھو اس کے چھوٹے سے جسم پر دو تین کلر کے پر ہیں مور کے اوپر کئی کلر وہ آدمی کو اتنے خوش نما لگتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جس جن جنتی کو جو لباس عطا کیا جائے گا ہر ہر ہر ہر لباس میں ستر ستر رنگ ہوں گے اور جنتی کو اللہ تعالیٰ ایسے نفیس اور باریک جوڑے ہوں گے کہ ستر ستر جوڑے اس نے ایک وقت میں زیب تن کی ستر جوڑے کا مطلب آج دیکھیے آدمی بنیان بھی پہنتا ہے پھر اوپر لباس پھر سردی ہو تو ویسکوٹ اور کتنی چیزیں اپنے لوازمات ساتھ لگائیں جنت میں کیا اس کا حال ہوگا یہ آدمی دنیا میں سمجھ نہیں سکتا لیکن فرمایا گا ستر ستر لباس اور ہر لباس کے اندر ایسے رنگ اور ایسا خوش نما یہ محسوس ہوگا اوڑھنے کی قیمت ایسی ہے لباس کی قیمت کیسی ہوگی اوڑھنے کی قیمت ایسی ہے اور لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا قیمتی رکھ فرمایا ہم فی شغل فاکہون ہم ازواجہم فی غلال علی الارائک متکئون لہم فی ہا ان کے لیے میوہ جات اور پھل ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو یہ مانگیں گے جو یہ پکاریں گے اللہ حاضر ایک دوسری جگہ فرمایا ہر وہ چیز وَلَكُمْ تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی مات انسٹ جو نفس جی چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ چیز حاضر فرمایا دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں پھلوں کے درخت پھل بڑے اونچے لگتے اور ان کو توڑنے کے لیے مشقت برداشت کرنا پڑتی بچوں کو روڑے مارنے پڑتے ہیں جامن توڑنے کے لیے پھل توڑنے کے لیے کتنی تکلیف لیکن جنت میں فرمایا قطوفہ دانیاں اس کے خوشے محلات میں بلکہ مسائلوں کے قریب لٹکے ہوئے ہوں گے توڑنے کے لیے کوئی تکلیف کی ضرور جو اونچے بھی ہیں جب اشارہ کرے گا وہ خوشہ خود بخود قریب آئے گا اور جتنا چاہے گا اللہ کے حکم سے توڑ کر کھائے اس کے توڑنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ایسی لذت والی چیز یہ تو فرمایا جنت کی نعمتوں کا کچھ حصہ ذکر فرمایا سورہ رحمان کے آخری رکوع میں کیسے تفصیل سے سورہ واقعہ میں ذکر ہوا پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ پھر احادیث مبارکہ میں کیسے تفصیل سے جنت کی نعمتوں کا نقشہ کھینچا گیا ہمیں یہ چیزیں بار بار پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے دل میں شوق آخرت پیدا ہو اور ہمارے اعمال میں اخلاص آ جائے کہ ہم اللہ نے جو ہمارے لیے جزا رکھی ہے ہم اس جزا کے حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں کہ سلام من رب الرحیم سلام سلامتی ہی سلامتی ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑا جملہ فرما دیا کوئی تکلیف کوئی آزار کوئی تنگی کوئی دکھ کوئی غم نہیں ہوگا سلامتی ہی سلامتی خوشی ہی خوشی ہوگی قول من رب الرحیم یہ کہا کس کی جانب سے جائے گا سلام کے کلمات من رب الرحیم ایسے رب کی طرف سے کہے جائیں گے جو بڑی رحمتوں والا ہے رحمان رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا اور سلام عطا کیا جائے گا اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے قلوم میں جنت کی ان نعمتوں کا شوق پیدا فرمائے یہ قرآن نے ذکر ہی اس لیے فرمایا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا ولولہ اور شوق پیدا ہو ہمارے اعمال میں جان آئے ہم عبادت میں محنت کریں اللہ کا ذکر کریں تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ہمیں جنت کی یہ نعمتیں عطا فرما دیں وہ آخر ان الحمد للہ رب العالم اللہ علیہ سیدنا مولانا مولانا محمد محمد وعلى آل وسلم صلاة كثيرا كثيرا اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنت الفردوس اے اللہ یا رحم الراحمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل سے ہمیں جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل اے اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرما ان اعمال کی اور اقوال کی توفیق عطا فرما جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں اے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ نفس اور شیطان کے چنگل سے آزاد فرما کر اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل فرما دیجئے یا اللہ اپنی توفیقات ہمارے شامل حال فرما ہم سب کے بارے میں اس مجمع کے بارے میں ہمارے اہل و عیال کے بارے میں پوری امت مسلمہ کے بارے میں اپنی رضا کے فیصلے فرما دیجیے وصلی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا الرحمین